صاب کہتے ہیں ہمس سے تعلق رکھنے والی کچھ خواتین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں انہوں نے پوچھا تم کہاں سے ہو انہوں نے کہا ہم ہمس علاقے سے ہیں یہ سن کر سیدہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا جو عورت اپنے گھر کے علاوہ کپڑے اتارے گی اللہ تعالیٰ اس کے پردے کو چاک کر دے گا حدیث نمبر نو سو پچیس مسند احمد